ضابطے بدل گئے ہیں لوگوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں وہ لوگ جو زمین پر زلیل تھے آج انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ لوگ جو زمین پر اللہ کی طرف سے معزز تھے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ رشتے جو دودھ اور چینی کی طرح باہم پیوست تھے انہیں الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قدریں بدل گئی ہیں مسجد والے جھولیاں پھیلا کے چندے کرتے نظر آتے ہیں سین ماؤں والوں کی عمارتیں خود بخود کھڑی ہو جاتی ہیں دین کی دعوت دینے والے ایک ایک ایک گلی کوچے میں پابندیوں کے نشانے سہتے ہیں اور ناچنے والی کنجریوں کو گلبرگ میں بڑی بڑی الاٹ کر دی جاتی ہیں قدریں بدل گئی ہیں جن کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ ملاقات کرنے آتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے انہیں فسادی کہا جاتا ہے اور جن کی نحوست سے زمین پناہ مانگتی ہے مچھلیاں بھی جن کی نحوست سے توبہ توبہ کرتی ہے ان کو ایوان اقتدار میں لے جا کے ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے زمین بدل گئی سمندروں کے ضابطے بدل گئے مگر مدرسے نے اپنی ہٹ نہیں چھوڑی مدرسے نے محمد عربی کا راستہ نہیں چھوڑا کل بھی وہاں علم و جہاد کٹھے نظر آتے تھے آج بھی کٹھے نظر آتے تھے